عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن آپ کے پہلے قیام سے کچھ کم پھر رکو کیا تو بڑی دیر تک رکو میں رہے لیکن پہلے سے مختصر پھر سجدے میں گئے اور دیر میں سجدے کی حالت میں رہے دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو پھر آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس